محمد بن ابی عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو تم امام کے پیچھے قرت کرتے ہو وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم تو ضرور قرت کرتے ہیں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایک ام القرآن یا فرمایا فاتح الکتاب کے پڑھنے کے علاوہ قرت نہ کرو حدیث نمبر پندرہ سو اکیاسی مسند احمد